رحمت تمبی اسلام نے جھوٹے مذاہب کی طرح کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس کے مقدس مقامات ہر طرح کے حوادث سے محفوظ ہیں نہیں بلکہ مقدس سریم مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم اور قانون چلتا ہے وہاں سردی بھی آتی ہے اور گرمی بھی بارش بھی برستی ہے اور سیلاب بھی آ سکتے ہیں وہاں رحمت تو ہر لمحہ برستی ہے مگر کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ اور قہر کے تھپیڑے بھی پڑ سکتے ہیں کعبہ شریف کے گرد طواف سے جہاں روزانہ لاکھوں افراد رحمت نور اور ہدایت پاتے ہیں وہیں بعض افراد کو وہاں بلا کر سخت سزا بھی دی جاتی ہے پھر بعض لوگوں کو سزا دے کر پاک کر دیا جاتا ہے اور بعض بد نصیبوں کے دلوں پر شکاوت اور بدبختی کی حتمی مور لگا دی جاتی ہے وہاں کے حادثات بعض افراد کے لیے رحمت ہوتے ہیں بعض کے لیے عذاب اور بعض کے لیے تنبیہ اور سبق اس بارے میں بڑے عجیب واقعات ماضی میں سامنے آئے ہیں وہ سب سے بڑی جگہ ہے وہاں جو پا گیا اب وہ محروم نہیں ہو سکتا اور وہاں جو محروم رہ گیا وہ کسی اور جگہ پا نہیں سکتا سوائے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت پھر ڈھانپ لے ایک اللہ والے بزرگ طواف کر رہے تھے شیطان نے حملہ کیا اور طواف کے دوران بد نظری کر بیٹھے کعبہ شریف سے ایک ہاتھ بلند ہوا اور ان کے چہرے پر ایسا تھپڑ لگا کہ ایک آنکھ ضائع ہو گئی آنکھ ضائع ہو گئی مگر ایمان بچ گیا وہ اس تنبیہ اور معذوری پر ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہے کہ دائمی اور سچی توبہ نصیب ہوئی اور گناہ کی سزا نقد ختم ہو گئی تمبی نہ ہوتی اور طواف کے دوران یہ گناہ چلتا رہتا تو سوچیں کہ کیا بنتا جس گناہ کا گواہ کعبہ شریف ہو حجر اسود ہو رکن یمانی ہو مقام ابراہیم ہو مطاف ہو متلزم ہو اس گناہ کو کوئی لے کر مرا تو کس قدر خسارے کی بات ہے مگر وہ صاحب اللہ تعالیٰ کے پیارے تھے اس لیے بھی فرما دی گئی بہت سے لوگ کعبہ شریف کے گرد اس گناہ سے زیادہ بڑے گناہ کرتے رہتے ہیں ان کو تمبی نہیں کی جاتی ہاں بد نصیب ہمیشہ تمبی سے معروم رہ کر بڑی سزا کے مستحق بن جاتے ہیں یا اللہ آپ کی پناہ حرم شریف کی دعا حرم شریف کی ایک دعا ایک لاکھ دعاؤں کو برابر ہے آپ جو وقت بازار میں جا کر اپنی اولاد کے لیے تحفے خریدیں گے یہی وقت آپ حرم میں بیٹھ کر ان کے لیے دعا کر دیں تحفے سامان ہر جگہ مل جاتے ہیں مگر حرم شریف کی دعا تو ہر جگہ نہیں ملتی مثلا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کو قرآن مجید نصیب ہو آپ یہاں رہتے ہوئے ایک لاکھ بار اگر یہ دعا کریں تو قبولیت کی کتنی امید ہو جائے گی مگر ایک لاکھ بار دعا کرنے میں کئی دن لگ جائیں گے لیکن حرم شریف میں آپ نے یہ دعا ایک بار کر دی تو یقیناً ایک لاکھ بار ہو گئی